أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان أما الجدار فكان جدارو يتيمين في المدينة وكان تحته کان لهما وكان أبوهما صالحا حسبك الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آج میں اردو میں بولوں گا اور میں سمجھتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ ہیں اگر وہ اردو نہیں بول سکتے ہیں لیکن سب لوگ جو ہے اردو سمجھتے تو ہیں شاید کچھ لوگ ایسے ہوں تھرڈ جنریشن میں کہ جو اردو بھی نہ سمجھتے ہوں اور ہیں کچھ ایسے لڑکے جو میری نظر میں ہیں لیکن یہاں پر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ اردو نہیں بول سکتے ہیں لیکن اردو سمجھتے ضرور ہیں تو میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور ایک حدیث پاک میں سناؤں گا اور جو میری گفتگو ہے میری اسپیچ ہے اس کا کنٹویشن جو ہے وہ چل رہا ہے میں صالحین کے بارے میں تین چار دن سے بول رہا ہوں اور آج میں نے اسی کنیکشن میں اسی نسبت سے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس سے صالحین کی پاور اور ان کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اور ہمارے دین میں جو ان کا مقام ہے وہ بہت روشن ہوتا ہے اور خوب اچھی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیکوں کی کیا قدر ہے اور کیا منزلت ہے اور ان کا کیا رتبہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوں کے ذریعے سے دنیا والوں کو کیسے کیسے فائدے پہنچائے ہیں اور دنیا والوں کا بھلا اور ساری دنیا کی بھلائی وہ نیکوں کی نیکی سے وابستہ ہے اور اس کا تصویر کا اپوزٹ جو اسپیکٹ ہے پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی خرابی جو ہے وہ خراب لوگوں سے خراب باتوں سے اور خراب کاموں سے اور خراب خیالات سے جو ہے وہ دنیا کی خرابی ہوتی ہے اور نیک لوگوں کے نیکی سے جو ہے دنیا سنورتی ہے اور دنیا کا نظام اور دنیا کا مینجمنٹ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوں کی نیکی سے جو ہے بالکل کنیکٹڈ کر دیا ہے وابستہ کر دیا ہے تو یہاں پر جو ہے ایک بات یہ ہے کہ حضرت خضر اعلی نبی جنا ولاد و تسلیم کا واقعہ یہاں اس آیت کریمہ میں جو ہے اس واقعے کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے واقعہ کچھ ایسے ہے کہ حضرت خضر علی نبینا ولی تسلیم ایک جگہ پر رہتے تھے جہاں پر دو دریا ملتے تھے اس کا نام مجمع البحرین تھا تو حضرت موسا نبینا ولی حضرت التسلیم کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کے پاس جاؤ اور کچھ علم جو خاص اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے تم ان سے جا کر کے جو ہے وہ علم حاصل کرو حالانکہ حضرت موسا نبینا ولا حضرت و تسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیا سے جو ہے اس زمانے کے بہت بڑے عالم ان کے برابر کوئی عالم نہیں تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو اس مقام پر رہتا ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں جاؤ اور جا کر کے اس سے کچھ سیکھو تو یہاں سے جو ہے علم کی فضیلت معلوم ہوئی ہے کہ علم کا معاملہ یہ ہے کہ عالم جو ہے اس کو کوئی ایسا پوائنٹ نہیں آتا ہے جہاں جا کر کے اس کا علم جو ہے وہ تھم جاتا ہو بلکہ ایک عالم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے علم کی طلب میں رہتا ہے اللہ نے حضرت موزہ علی نبینا میرا تسلیم کو حکم دیا اور وہ علم کی طلب کے لیے نکل پڑے ان کے ساتھ میں ان کے ایک نوجوان خادم بھی تھے حضرت یوشا علیہ السلاط و تسلیم وہ بھی نبی تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ میں ایک مچھلی لے لی بھنی ہوئی مچھلی جو ہے بھون کر کے انہوں نے ساتھ میں لے لی کہ سفر میں جب حضرت موسا اعلیٰ نبی والا حضرات تسلیم جو ہے ان سے مانگیں گے تو ان کو پیش کریں گے چلتے چلتے چلتے چلتے جو ہے ایک جگہ پر جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ لاؤ ہمارا لنچ عربی میں اس کو غدا کہتے ہیں دوپہر کا کھانا جو ہے ہم کو دو ہمیں اس سفر سے جو ہے کچھ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو حضرت موسا نبی وسلم کے خادم حضرت یوشا نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ بھول گئے اور جب انہوں نے مانگا تو ان کو یاد آیا کہ جس مقام پر سے جو ہے وہاں پر جب پہنچے تھے دو دریا جہاں پر ملتے ہیں تو قدرت کا کرشمہ ایسا ہوا کہ زمبیل میں سے تھیلے میں سے جو مچھلی تھی جب اس جگہ پر پہنچے تو مچھلی خود زندہ ہو گئی اور تھیلے میں سے نکل کر کے جو ہے وہ سمندر میں جائے چلی تو اس جگہ کا جو ہے اس پانی کا یہ اثر تھا کہ وہاں سے اگر مردہ گزر جائے تو زندہ ہو جائے اسی لیے جو ہے حضرت خضر علی نبینا نا میرے ذات و تسلیم کے سمندر کو جہاں پر وہ رہتے تھے اس کو آب حیات کہا جاتا ہے یعنی وہ پانی کہ اس کو پی لے کوئی تو زندہ ہو جائے اور اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی وہ تو آب حیات جو ہے وہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی میں یہ خاصیت رکھی تھی اور ہمارے سرکار کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے تلووں کا ہے ان کے سول کا جو ہے ہے جو ہے مطلب کہ کوئی پی لے تو اس کا دل جو ہے وہ زندہ ہو جائے ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی یہ ہمارا نبی علیہ السلام کون ہے یہ وہ ہے جو حضرت مسیح علا نبی نا ولاد و تسلیم کی بھی جان ہے یعنی حضرت مسیح کا یہ کا موجودہ یہ تھا کہ وہ مردے جلا دیتے تھے لیکن ہاں یہ ہمارے سرکار کا موجودہ ہے جو ان کے تلموں کا دھوبن جو ہے وہ بھی جو ہے دلوں کو جلا دیتا ہے اور تو وہاں پر سے وہ مچھلی جو ہے وہ نکل کر کے جو ہے سمندر میں چلی گئی تو جب انہوں نے کہا کہ ارے وہ تو مچھلی جو ہے وہ تو سمندر میں چلی گئی تو حضرت موسا نبی نے فرمایا کہ ہاں یہی تو ہم چاہتے تھے اللہ نے جو ہے ہم کو جو ہے ہمارے لیے جو ہے یہی نشانی مقرر کی تھی کہا کہ اب ہم آ گئے اس جگہ پر جہاں پر وہ بندہ جس سے ہمیں جو ہے کچھ اللہ کے حکم سے سیکھنا ہے یہی وہ بندہ اللہ کا رہتا ہے تو حضرت نبینا اللہ صلاحت و تسلیم سے جو ہے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ سے جو ہے آپ کے پاس میں رہوں اس شد پر کہ آپ کو اللہ نے جو کچھ سکھایا ہے اس میں سے آپ مجھے کچھ سکھا دیں تو کہا کہ میں سکھا تو دوں گا لیکن آپ کی شریعت کے احکام دوسرے ہیں اور میرے یہاں جو احکام ہیں وہ دوسرے ہیں آپ میرے ایکشنز کو اور میرے معاملات کو دیکھ کر کے جو ہے آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے آپ صبر نہیں کر پائیں گے آپ اعتراض کریں گے تو حضرت موسا موزا عالانہ نے ان کو اطمینان دلایا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں آپ کے جو آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں تو کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو مجھ سے سیکھنا ہے تو جب تک کہ میں کسی کام کی حکمت آپ کو نہ بتاؤں آپ جو ہے جلدی سے پہلے سے اس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھنا نہیں لیکن حضرت موسا اعلیٰ نبی نا تسلیم ساتھ ہو لیے اب انہوں نے جو ہے دیکھا کہ حضرت موسا حضرت خضر اعلیٰ نبی نا میں تسلیم جو ہے جب چلے تو ایک کشتی میں بیٹھ گئے دونوں اس میں یہ بھی سوار تھے موسا علیہ السلام بھی سوار ہیں علیہ السلام بھی سوار ہیں دوسرے لوگ بھی جو کشتی میں سوار ہیں تو انہوں نے کیا کیا کشتی کے بیچ میں جو ہے ایک سوراخ کر دیا کشتی کے بیچ میں ایک ہول کر دیا تب حضرت موسا علیہ السلام جلال والے نبی تھے نے کہا یہ کیا کیا آپ نے یہ آپ نے کشتی کے بیچ میں ہول کر دیا یہ جو ہے کشتی کے اندر جو سوار ہیں آپ ان کو ڈبوائیں گے یہ آپ نے کیا کام کیا تو حضرت خضر اعلیٰ نبی نا نے فرمایا کہ دیکھو دیکھیے میں نے آپ کا نا کہ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ صبر نہیں کر پائیں گے اور میرے ایکشن پر آپ خاموش نہیں رہیں گے آپ کچھ بولیں گے اعتراض کریں گے کل انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میں اب کروں تو آپ جو ہے وہ میرے ساتھ میں نہ رہیں اور میں نے آپ کو جو ہے اپنی طرف سے جو ہے بتا دیا اور اب آپ کو میرے طرف سے جو ہے عذر مل گیا کہ آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں پھر دیکھا تو دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا تھا حضرت خضر اللہ نبی تسلیم نے جو ہے اس کو پکڑ کر کے جو ہے اس کو قتل کر دیا کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے یہ معصوم بے گناہ بچہ معصوم تو نہیں کہنا چاہیے میرے منہ سے معصوم نکلا لیکن معصوم تو یہ جو ہے وہ ایک طرح کی کا ٹائٹل ہے جو نبی علیہ السلط السلام ہر نبی کے لیے جو ہے خاص ہے تو بے گنا بچے کو آپ نے قتل کر دیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ میں سفر نہیں کر پاؤ گے خیر پھر چلے آگے آگے جب چلے تو ایک بستی سے گزر ہوا بستی والے جو تھے بڑے بد اخلاق تھے مس بہیویئر تھے بہت ہی بہدا لوگ تھے ان لوگوں کو کھانے کی ضرورت تھی تو کھانے والے کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مسافر کو جو ہے آدمی دے دیتا ہے کوئی اس سے پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی تیری جان پہچان کیا ہے تو کون ہے کہاں سے آیا اس کو ضرورت ہے دے دیتا ہے لیکن ان لوگوں نے ان دونوں کو کھانا نہیں کھلایا ان کو کھانے کی ضرورت تھی کھانا نہیں کھلایا اور ان کو مہمان بنانے سے جو ہے انہوں نے جو انکار کر دیا حضرت علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے وہ بس اب گری کے تب گری بالکل ایسے ہو رہی تھی وہ دیوار جو ہے گرنا چاہ رہی تھی تو حضرت خیز اللہ نبی نے جو ہے ایسے دیوار کو اشارہ کیا کوئی اینٹ گارا پتھر کوئی انسٹرومنٹ استعمال نہیں کیا اس کو سیدھا کرنے کے لیے ایسے اشارہ کیا تو وہ دیوار جو ہے وہ ہو گئی حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کرنے کا آپ ان سے جو ہے وہ معاوضہ لے لیتے ہیں اور کچھ پیسے آپ اس سے لے لیتے ہم لوگوں کو بھوک لگی تھی اس سے ہم کھانا کھا لیں تو اب حضرت خضر اللہ صاحب نے فرمایا کہ بس اتنا ہی سکھانا تھا ان کو ان کو اتنا سیکھنا تھا کہا کہ بس یہاں سے میرا آپ کا جو ہے سیپریشن ہے میں الگ اور آپ الگ ہوں اب کہا کہ بس جتنی باتوں کیا جو ہے میں آپ کو ریزن اور اس کا ریزن ڈیٹر کیا ہے اس کی حکمت ہے وہ میں آپ کو مطلب ایک بتا دیتا ہوں پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ یہ جو کشتی تھی یہ جا رہی تھی آگے آگے جا رہی تھی اس کو پیچھے لوٹنا تھا تو آگے کی طرف پیچھے کی طرف کوئی بادشاہ تھا جو جو یوزفل کشتی ہوتی تھی صحیح سلامت اس کو وہ جو ہے ملاحین سے اس کے کریوز جو ہے چھین لیا تو میں نے جو ہے یہ چاہا کہ یہ کشتی جو ہے اللہ کے حکم سے چلے اور اس کے اندر عیب ہو جائے اب یہاں سے جو ہے پتا لگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں ان کو کیسی پاور ہے ہے کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے ہاتھ اور ان کے بھی دو آنکھ ہمارے بھی ان کے دو کان ہمارے دو ہاتھ اور وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ ہم بھی انسان ہیں وہ ہمارے جیسے ہم ان کے جیسے یہ رسول اللہ کے بارے میں کہتا ہے لیکن قرآن کریم سے پتا لگتا ہے رسول تو رسول ہے تعالی علیہ وسلم رسول سلام تعالی علیہ وسلم کی امت میں ان رول کو فالو کر کے جو پاستا ہے نیک ہو جاتا ہے وہ ایسے کام کر دکھاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں انسان وہ کام نہیں کر سکتے اب حضرت خضر ایک قولی ہیں اور ایک قول پر نبی ہیں تو اب حضرت خضر نے جو ہے یہ کام کیا ہول کر دیا اس کے اندر کشتی ڈوب جاتی ہے لیکن اب اس کشتی کو ڈوبنے سے کون روک رہا ہے جس نے اس کے اندر ہول کیا ہے وہی اس کو ڈوبنے سے روکے ہوئے ہیں وہی اس کو جو ہے ڈوبنے سے روکے ہوئے ہیں یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہمارے کام جو ہیں وہ تو عادت کے مطابق جو مطلب یہ ہے کہ ہیبٹ ہے اس کے مطابق چل لیکن یہ لوگ جو ہے جسٹ اپوزٹ کرتے ہیں اور دنیا کا اپنا جو ہے وہ ویسے ویسے ہی چلتا ہے بلکہ اس سے اچھا چلتا ہے یہاں پر جو ہے کشتی نہیں ڈوبی وہ کشتی نہیں ڈوبی اور اس سے یہ بھی پتا چلتا کہ نیکوں نیکی سے جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ عادت کے خلاف ایسا جو ہے اور نیکیوں کی نیکی سے جو ہے دوسروں کی بھی ٹلتی ہے جو اس کے اندر کی روح بیٹھا ہوا تھا اب یہ حضرت خضر علیہ السلام اتر جاتے ہیں علیہ السلام اتر جاتے اور اس کے اندر ہول نہیں کرتے تو وہ جو ہے ان کو بھی جو ہے پکڑ لیتا اور ان کی کشتی پکڑ لیتا مصیبت آتی کہ نہیں آتی ہے لیکن ایک نیک نے جو ہے کتنے لوگوں کو مصیبت سے بتایا تو یہی جو ہے مت اہل سنت والجماعت جس کو مطلب حالات کہا جاتا ہے یہی ہم کو بتاتا ہے کہ نیکوں کی نیکی سے جو ہے بلائیں چلتی ہیں بلائیں جو ہے نیکوں کی نیکی سے کیا ہوتی ہیں دور ہوتی ہیں اور آفتیں جو ہے وہ ٹلتی ہیں اب دوسرا جو ہے وہ معاملہ کیا ہوا اس کو دیکھا وہ ایک بچہ ہے وہ کھیل رہا ہے پکڑ کے اس کو قتل کر دیا آج یہ کام جو ہے کسی کو بھی جائز نہیں ہے یہ ان کی شریعت میں جائز تھا اور آج بھی ایسے اولیاء کرام ضرور ہیں اللہ کے جو یہ اللہ کے دیے سے جو ہے یہ جانتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ یہ بچہ بڑے ہو کے کیا کرے گا لیکن اس کے باوجود جو ہے اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ ستائے گا یا ماں باپ کو معاذ اللہ جو ہے وہ جو ہے کافر بنا دے گا دین سے جو ہے ان کو جو ہے ہٹا دے گا یا یہ بڑے ہو کر کے جو ہے یہ کرے گا وہ کرے گا تو آج اس کے باوجود جو ہے کسی ولی کو یہ جائز نہیں ہے کہ اس بچے کو جو ہے قتل کر دے ان کی شریعت میں جو ہے یہ جائز تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بچہ تھا انہوں نے جو ہے اپنے غیب سے جانا اللہ نے جو ان کو غیب بتا دیا تھا انسین کی جو پاور تھی وہ انہوں نے جو ہے اس انسائٹ سے جو ہے انہوں نے سمجھا جانا کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ دین سے ہٹا دے گا اور ان کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ کافر بنا کر کے ان کو ہلاک کر دے گا تو انہوں نے جو ہے اس کو قتل کر دیا تو اس سے پتا لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کچھ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ علم عطا فرمایا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں نالج آف انسین علم غیب ہے اپنی ذات کا وہ علم عطا فرمایا ہے کہ جو کسی نبی کو کسی رسول کو کسی فرشتے کو ویسا علم عطا ہی نہیں فرمایا اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو کہ انسین کی نالج رکھتا ہے اور اگر انسین کی نالج نہیں رکھتا ہے تو وہ نبی نہیں ہے اس لیے کہ نبی کے معنی یہ ہے کہ جس کے پاس نبوت ہے اور نبوت کے معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ غیب کو جاننا تو غیب جاننا جو ہے یہ سب سے پہلا منصب جو ہے وہ کس کا ہے نبی کا ہے اور نبی کے بتائے سے جو ہے نبی کے امتی کو بھی جو ہے غیب معلوم ہے اور ہم لوگوں کو بھی جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ کے بتائے سے جو ہے غیب کا علم ہے بولو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت برحق ہے دوزخ برحق ہے حوض کوثر پر حق ہے میدان نے عدل پر حق ہے اور عذاب قبر جو ہے بر حق ہے اور قبر میں جو ہے عذاب بھی ہوگا اور یا قبر کے اندر جو ہے اگر نیک بندہ ہے تو اس کو جو ہے وہ جو ہے ثواب ملے گا اور یہ سب جو ہے یہ سب کیا ہے ہم نے دیکھا ہے سرکار نے بتایا نا یہ سب انسین ہے کہ نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر کیا یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ سب سے بڑا غیب جو ہے وہ خدا ہے غیب الغیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو ہے اب یہاں پر جو ہے وہ للت المعراج جو آنے والی ہے اس کے کنیکشن میں جو ہے یہ بات آ گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کو بلایا ہے آسمانوں پر بلایا اور آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ جو ہے عرش پر بلایا اور عرش کے علاوہ جو ہے اس نے لامکان یہاں پر کوئی مکان نہیں ہے اللہ تبارک نے وہاں بلا کر کے حضور کو اپنا دیدار کرایا ہے تو حضور نے خدا کو دیکھا تو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی کے بعد تم پہ کروڑوں دور ہے تو حضور سے خدا بھی نہ چھپا اور اللہ نے جو ہے اپنی اپنا بھی اپنا بھی دیدار کرا دیا تو اب کیا کون سا غیر ان سے چھپ سکتا ہے تو یہ جو ہے غیب جاننا جو ہے یہ اصالتا نبی کا کام ہے اور نبی کے وسیلے سے جو ہے اولیاء کو بھی ملا ہے اور اولیاء کے وسیلے سے جو ہے یہ ہر مومن کو جو ہے غیب ایمان بالغیب ہر مومن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ غیب عطا فرمایا ہے اسی لیے جو ہے ہماری یہ تاری بھائی کہ یؤمنون بالغیب جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو لوگ غیب کی تصدیق کرتے ہیں جو لوگ غیب کو ویریفائی کرتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کسی بات کو ویریفائی کرو گے تو کیسے ویریفائی کرو گے آپ سے کہا جائے کہ بھائی فلاں چیز کو آپ ویریفائی کرو فلا چیز کو جو ہے کہ آپ تصدیق کرو تو آپ اس کو جب جانتے ہو تب اس کو ویریفائی کرو گے یا مطلب ہے کہ اگر نہیں جانتے ہو تو اس کو ویریفائی کرو گے تو مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہے آپ کو اس کو جو ہے جاننا ضروری ہے اس کے بعد جو ہے ویریفائی ہوگا تو اللہ نے جو ہے یہ فرمایا کہ یہ ہماری تعریف کی کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو پہلے اللہ نے جو ہے ہم کو اس غیب کا علم دیا اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہم کو یہ توفیق خطاب کی کہ ہم نے اس غیب کی تصدیق کی تو ہماری یہ تعریف آئی عمیر نب غیب غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو اب جو کہتا ہے کہ صاحب غیب نہیں جانتے غیب نہیں جانتے تو وہ جو ہے مطلب کہ رسول کی صفت نہیں بتاتا وہ رسول کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ رسول کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے لیکن رسول کے بارے میں جو ہے مطلب یہ کہ رسول رسول کا جو معاملہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے ہم کو بھی جو ہے غیر بتایا ہے ہم رسول کے بتانے سے جو ہے ہم کو تو معلوم ہے تو اب یہاں پر یہ اب پھر وہ آئی بات کے تو اب یہاں پر جو ہو یہ آیا کہ غیب انہوں نے جانا اور اس غیب جاننے کی وجہ سے جو ہے اس اس کے بچے کو تو قتل کر دیا انہوں نے لیکن اس کی وجہ سے جو ہے اس کے ماں باپ جو ہے وہ دوزخ میں جانے سے اور کفر میں جو ہے مبتلا ہونے سے بچے کے نہیں بچے ہیں تو ان کی بلا جو ہے ٹالی انہوں نے اب جو ہے پھر آئی بات کہ وہ جو دیوار گرنے والی تھی تو دیوار کو انہوں نے کھڑا کر دیا تو اب یہاں پر جو ہے حضرت صاحب خان بنا کہ یہ دیوار میں نے کیوں کھڑی کی کہتے ہیں اس کا ریزن یہ تھا کہ دیوار جو ہے یہ وہ شہر کے اندر جو ہے دو آرپن بوائز تھے دو یتیم لوگ تھے اور اس کے نیچے جو ہے وہ ٹریزر تھا اس کے نیچے جو ہے ان دونوں کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ ٹریزر تھا خزانہ تھا اور پھر کہتے ہیں کہ خزانہ تھا تو کیوں کو یہ دیوار جو ہے مطلب کھڑی کی دیوار گر رہی تھی گرنے دیتے کہتے ہیں کہ کھڑی ہونے کھڑی کرنے کا مین ریزن مین ریزن یہ ہے کہ ان کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا یعنی اس باپ کا نیک آدمی ہونا جو ہے اس بات کا ریزن بنا کہ اللہ نے جو ہے حضرت علیہ السلام کو جو ہے مقرر کیا کہ اس دیوار کو گرنے مت دو کھڑا کر دو یہ دیوار گرنے نہیں پائے اس کی دیوار کو جو ہے کھڑا کر دو تاکہ جو ہے اس اس نیک نیک آدمی آدمی کے کے بچوں کا یہ خزانہ بچ جائے تو نیکی سے جو ہے مطلب ہے کہ ان ان بچوں کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا نیکی سے ان بچوں کو کیا ہوا فائدہ ہوا نہ ہوا اب یہ نیک آدمی کون تھا باپ بھی نہیں تھا دادا بھی نہیں تھا پر دادا بھی نہیں تھا تو اس کو آپ انگریزی میں کیا کہتے ہو پیڑھی جو کہتے ہیں ساتویں پیڑھی جو ہے سیونتھ پیڑھی پر جو ہے اس کا باپ تھا فور فادر تھا اس کا ساتواں جو ہے مطلب ہے کہ فور فادر تھا تو سات پیڑھی سے جب جو ہے اگر جو ہے کسی کی نیکی جو ہے وہ اس کی اولاد کو جو ہے فائدہ پہنچا سکتی ہے تو اب اگر کوئی مطلب ہے کہ دنیا سے جو ہے کوئی نیک جو ہے گیا ہے اگر اس کو ایک دن ہوا ہو دو دن ہوا ہو ایک سال ہوا دو سال ہوا تو فائدہ نہیں پہنچائے گا ہاں؟ تو یہ ہوا یہ ہے جو ہے یہ مطلب کیا ہے جو سنت الجماعت جماعت ہے جو کاہے سے جو ہے مطلب سپورٹڈ ہے قرآن سے سپورٹڈ ہے اور احادی سے سپورٹڈ ہے جس کو جو ہے لوگ کہتے ہیں بریلویت ہے لیکن یہ بریلویت جو ہے یہ تو جب بریلی ہوا اور بریلی کے ماننے والے ہوئے یا دیوبندی ہوئے دیوبند ہوا دیوبندی اس کے ماننے والے ہوئے تو دیوبندی اور بریلوی گیا لیکن جب زمانہ نہیں تھا اللہ نے جو ہے بریلوی جس کو کہا جاتا ہے اس کو ویریفائی جو ہے اس زمانے سے کر دیا اس وقت سے کر دیا اس کا ویریفیکیشن جو ہے قرآن میں ہے ہمارا ذمہ قرآن میں ہے لیکن وہاں کی کہیں پہچان نہیں ہے قرآن میں اب یہاں پر جو ہے میں بہت ہی کمپریس کر دوں ایک حدیث سنا دیتا ہوں تین لوگ کہیں جا رہے تھے اور یہ حدیث جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے بیان فرمائی اور حضور نے اپنے زمانے کا واقعہ نہیں بیان کیا اور حضور نے کوئی ایسا واقعہ بیان نہیں کیا کہ جو دس پانچ سال پہلے جو ہے واقعہ ہوا ہو اور حضور نے جو ہے قریش قریش مکہ سے سن لیا ہو بلکہ بہت اگلے زمانے کی بات بیان کی اب یہاں پر بھی جو ہے غیر کا ثبوت ہے کہ حضور نے اگلے بات زمانوں کی بات بیان کی تو حضور جو ہے پڑھتے نہیں تھے لکھتے نہیں تھے کوئی حضور کے پاس جو ہے بک نہیں تھی کہ جس بک کے اندر جو ہے حضور نے جو ہے دیکھ لیا ہو ہاں؟ یا کسی سے جو ہے مطلب ہے کہ حضور نے سن لیا ہو اور کوئی مطلب ہے کہ بہت بڑی بہت بڑے جو ہے وہ مطلب ہے کہ ہسٹوری کے جو ہے وہ ریڈر نہیں تھے کہ انہوں نے جو ہے اگلے زمانے کی ہسٹوری جو ہے کہیں سے پڑھ لی ہو یا کسی سے سن لی ہو یہ کیا ہے اللہ نے بتایا کہ نہیں بتایا ہاں تو کہا کہ تین آدمی جو ہے وہ چل رہے تھے تین آدمی جب چل رہے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ جنگل میں ایک ویران جگہ میں جو ہے چل رہے تھے پہاڑی وہ راستہ تھا پہاڑ وہاڑ تھے وہاں اور رات کا وقت تھا بارش ہونے لگی جب بارش ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب بارش سے بچنے کے لیے جو ہے کچھ شیلٹر ڈھونڈو تو انہوں نے شیلٹر سامنے جو ہے ایک کیف تھا غار تھا اس غار کے اندر جو ہے مطلب چلے گئے وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ ایسا کرنا ہوا اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ ایک راک جو ہے وہ جو ہے سلائڈ ہو کر کے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کیف کے منہ پر جو ہے آ کر کے بیٹھ گئی اور وہ مطلب ہے کہ رات جو ہے بالکل پریس ہو گئی اب یہ کیو نہیں رہا بلکہ گریو بن گیا ہاں؟ یہ کیو جو ہے مطلب ہے کہ کنورٹ ہو گیا گریو کے اندر اب کیا ہو اب ان لوگوں نے کہا جو اب یہاں سے جو ہے وسیلہ ثابت ہوا یہ کہتے ہیں ارے کائے کے لیے وسیلہ کیوں وسیلہ ڈھونڈتے ہو ہاں؟ اب جو ہے وہاں بھی ہوتا تو کہتا کہ ہم تو مطلب ہے کہ کسی کو وسیلہ نہیں بنائیں گے ہاتھ سے ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اللہ سے مانگ لیں گے اے اللہ تو ہماری اس مصیبت میں جو ہے ہماری مدد کر تو ان لوگوں نے کہا کہ مانگیں گے تو اللہ سے لیکن کوئی اللہ کے سے مانگنے کے لیے کوئی وسیلہ ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ تمہارے جو نیک عمل ہوں ان نیک عملوں کو یاد کرو جو تمہارے کوئی نیک عمل ہو اس کو یاد کرو اور اس کے ذریعے سے اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو تو ایک جو ہے وہ تھا ہاں وہ کہنے لگا یہاں سے وہ لوگ سمجھیں جو نوجوان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ماں باپ کو ستاتے ہیں ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں ان لوگوں کو لیے جو ہے دس ہے اس نے کہا کہ میں ایک آدمی تھا مجھے جو ہے میں کام کیا کرتا تھا اور اپنے کام سے جو ہے فارغ ہو کر کے میں آتا تھا تو رات کو جانوروں کا دودھ جو ہے دوتا تھا اور دودھ نکال کر کے جو ہے سب سے پہلے جو ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو جو ہے میرے دو بوڑھے ماں باپ تھے ان کو جو ہے جا کر کے میں دودھ پلاتا تھا اور پھر جو ہے میں اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے اہل عیال کو جو ہے پلاتا تھا اور خود پیتا تھا لیکن پہلے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ میں رات کے وقت جو ہے میں دودھ دیتا تھا دن بھر کام کرنے کے بعد آتا تھا تھکا ہوا اور یہ کام کہ ماں باپ کی خدمت میں لگتا تھا تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات ہو گئی زیادہ اور میں جب لوٹ کر کے آیا تو میرے ماں باپ جو ہے وہ سو چکے تھے اب میں نے جو ہے جانور کا دودھ جو ہے نکالا دودھ دوہا اور دونے کے بعد جو ہے میں نے جو ہے کھڑے ہو کر کے جو ہے پیارا لے کر کے میں کھڑا رہا کہ میرے ماں باپ کی آنکھ کھلے اور میں ان کو جو ہے دودھ پلاؤں اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ لوگ جاگے نہیں فجر ہو گئی صبح ہو گئی اور وہ لوگ صبح کے وقت میں جاگے اور کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے ان کو جگانا پسند نہیں کیا میں نے سوچا کہ خود جاگیں اور میرے پاؤں کے پاس میرے بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ کرائی کرتے رہے روتے رہے بلکتے رہے لیکن میں نے ان کو اس طرف دھیان نہیں دیا اور ماں باپ کے لیے کے پاس جو ہے دودھ کا دیہ لے کر کھلا رہا اب وہ کہتا ہے اے اللہ اگر تو جانتا ہے یہاں پر اگر جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے جاننے میں شک ہے یہ جو ہے وہ شک ہی نہیں ہے بلکہ ریزن بتانے کے لیے ہے کہ آگے جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کہنے کا ریزن یہ ہے کہ بے شک تو جانتا ہے کہ اگر تو جانتا ہے اور بے شک تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام جو ہے اگر خالص تیری مرضی کے لیے کیا ہو تو تو یہ جو راک ہے چٹان ہے اس کو حکم دے دے یا تھوڑی سی جائے اس کو ہٹا دے کیس سے کہ اس نے جو دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا کہ وہ چٹان جو ہے وہ ہٹ گئی تھوڑی سی ہٹ زیادہ نہیں ہٹی اب جو ہے اسکائی آنے لگا آسمان نظر آنے لگا دوسرا بولا کیڑا میری ایک اعتازات بہن تھی اور میں ایسا تھا جیسے کہ آدمی عورت کو چاہتا ہے بہت زیادہ مجھے اس سے محبت تھی ایک مرتبہ جو ہے میرے نفس کو ہر کر میں نے چاہا کہ میں اس سے کلوز ہو جاؤں اور اس سے کنیکشن کروں تو اس نے کہا کہ نہیں میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں دوں گی قابو نہیں دوں ایک شرط ہے کہ سو دینار تم کما کر کے لا کر کے دو مجھے تو میں تم کو کنٹرول دوں گی اب روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ اس شخص نے کہا بخاری شریف کے جس میں ہے کہ میں نے جو ہے کوشش کی اور کمایا یہاں تک کہ سو دینار بلکہ کچھ زیادہ اکٹھے ہو گئے اب ایک روایت یہ آتا ہے کہ سو دینار دیے اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ میں نے اس کو ایک سو بیس دینا دیا یعنی ایک سو جو طے ہوئے تھے وہ دے دیے اور بیس جو ہے محبت میں اور زیادہ دے دیے تو اب اس نے کہا کہ جب میں بالکل اس سے قریب ہوا اور بالکل جو ہے میں اس حالت پر ہو گیا کہ میں اپنا کام اس سے جو ہے نکال لیتا وہ اللہ کی بندی بولی کہ اے اللہ کے بندے اللہ کے ڈر اور یہ جو سیل ہے اس کو جو ہے وداؤٹ لیگل لیگل رائٹ اس چیز کو مت توڑ اللہ سے ڈر اور اللہ کی مہر کو اس مہر کو جو ہے بغیر لیگل رائٹ کے تو مت توڑ تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں ہٹ گیا اس کے پاس سے اے اللہ اگر تو جانتا ہے اور بے شک تو جانتا ہے کہ میں نے میں گناہ سے بھاگ رہا تیری مرضی کے لیے تو تو اس چٹان کو حکم دے دے کہ تھوڑا سے ہٹ جائے تو چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی چٹان جو ہے تھوڑی سی ہٹ گئی اب یہاں پر جو ہے پھر تیسرے صاحب سے وہ بولے کہ میرے پاس کچھ مزدور کام کرتے تھے سب مزدوروں نے مزدوری لے لی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سارے مزدوروں نے جو ہے وہ مزدوری جو ہے وہ لے لی جو جو میرے پاس جو ہے مطلب ہے کہ کام کرتے تھے لیبر انہوں نے سب نے جو ہے اپنے اپنے ویجز لے لیے ایک صاحب سے کہا کہ میں یہ ویج میں نہیں لوں گا اس کو جو ہے پسند نہیں آیا یا کیا بات تھی اس نے نہیں لیا اور وہ ویج کیا تھا چاول یا مکئی کا ایک پیمانہ تھا جو مقرر تھا وہ یا چاول اور مکئی دونوں تھے اس نے جو ہے اس کو دیا انہوں نے کہا نہیں میں نہیں لیتا تو اس نے جو ہے وہ چاول اور مکئی کا پیمانہ رکھ لیا لیکن رکھ کر کے خود نہیں کھایا اس نے بلکہ کیا کیا اس کو اس نے جو ہے اس سے جو ہے اس نے کھیتی کی اسی کو اس نے اور پڑھایا اور اس سے جو پیداوار ہوئی اس سے اس نے جو ہے جانور خریدے اور جانور جو خریدے تو اس کے جانوروں کی نگرانی کے لیے دیکھ بھال کے لیے کچھ غلام خریدے کچھ چروائے خریدے تو کہتے ہیں بھائی میں آتا ہے کہ وہ بندہ آیا وہ مزدور آیا اس نے کہا اے اللہ کے بندے میری مزدوری دے دے تو یہ شخص بولا کہ یہ جو کچھ ہے کھیتی ہے اور یہ گائے اور یہ بیل یہ جتنے جانور ہیں اور یہ سب غلام جو ہیں یہ سب تیرے ہیں انہوں نے کہا تو مجھ سے کائے کو مذاق کرتا ہے تو مطلب ہے کہ کائے کو جوک کر رہا ہے مجھ سے کہا میں جوک نہیں کر رہا ہوں یہ سب تیرا ہے تو اس نے جو ہے وہ سب سامان لیا اور وہ چلتا بنا چلا گیا تو اس نے کہا کہ اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ جو کیا ہے تیری مرضی کے لیے کیا ہے تو چٹان کو حکم دے دے کہ وہ ہمارے چیف سے اور اس کے دروازے سے ہٹ جائے تو چٹان جو ہے پوری جو ہے وہ ہٹ گئی اور پورا آسمان ان کو نظر آنے لگا اور ان لوگوں کی جان اس طریقے سے بچی تو اس سے کیا پتا لگا کہ نیکوں کی نیکی جو ہے وہ کیا کرتی ہے برے وقت میں کام آتی ہے نیکوں کی نیکی جو ہے وہ برے وقت میں کام آتی ہے اب یہاں تک تو وہابی صاحب بھی جو ہے وہ متفق ہیں وہ کہتے ہیں اول تو وسیلے کا انکار کرتا ہے جب پکڑا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ وسیلے سے مراد جو ہے وہ نیکی ہے نیک عمل ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ نیک عمل جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے جب تک تمہارے سنؤں گا وہ نیک عمل ہوگا نہیں نیک عمل ہونے کے لیے بھی جو ہے مطلب یہ ہے کہ رسول کا وسیلہ ضروری ہے اس لیے کہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں نیک عمل جو ہے اس ایکشن کو کہتے ہیں وچ از اکارڈنگ ٹو سننا جو سنت کے مطابق ہو وہی نیک عمل ہے تو اب مطلب یہ ہے کہ جب مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق نیک عمل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ you have to adapt your holy prophet as an access proceeding to Allah تمہیں جو ہے رسول کو جو ہے وسیلہ ماننا پڑے گا اپنے عمل کو سیکھ سیکھ کرنے کے لیے اگر تم ان کو وسیلہ نہیں مانو گے اور ان کی سنت کے مطابق نہیں چلو گے تو تمہارا نیک عمل جو ہے وہ دیکھنے میں نیک عمل ہوگا لیکن حقیقت میں جو ہے اسپرچولی جو ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ انٹینسک مینر میں جو ہے وہ نہیں ہوگا آبیسلی جو ہے وہ نیک عمل ہو سکتا ہے لیکن جو ہے وہ ڈیپ میں جو ہے وہ نیک عمل نہیں ہے تو نیک عمل کی جان کیا ہے وہ رسول اللہ کی سنت ہے رسول اللہ کی سنت جو ہے وہ نیک عمل کی جان ہے اب جو ہے تو نیک عمل ایک تو یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو دوسری بات یہ ہے کہ مقبول ہو اللہ جو ہے اس کو قبول کرے تب نیک عمل ہے نماز جو ہے شیطان پڑھتے پڑھتے جو ہے اس کا جو ہے شیطان کی ایک عمر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے شیطان اللہ کا منکر نہیں ہے اس نے چپا چپا جو ہے سجدے سے جو ہے اس نے بھر دیا لیکن اللہ کے یہاں کچھ قبول ہوا بولو قبول ہوا نہیں قبول بنا اگر قبول ہوتا تو شیطان جو ہے وہ جنت سے جو ہے باہر نہیں آتا اگر وہ قبول ہوتا تو شیطان جو ہے جنت سے باہر نہیں آتا تو یہ اللہ نے کچھ قبول نہیں کیا سب منہ پہ مارا گیا قبول ہونے کے لیے بھی کیا ضروری ہے وسیلہ ضروری ہے قبول ہونے کے لیے جو ہے مین چیز کیا ہے کہ سنت کے مطابق ہو اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور ان کی تعظیم اور ان کی غلامی کے جذبے میں جو ہے آدمی جب عمل کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ہوپ ہے کہ وہ مطلب یہ کہ قبول ہوگا اور اگر مطلب یہ ہے کہ ان کی غلامی اور ان کی تعظیم اور ان کی محبت کے جذبے سے الگ ہو کر کے کوئی عمل کرے گا تو ہرگز قبول نہیں ہوگا جیسے کہ شیطان کا قبول نہیں ہوا تو نیک عمل ہونے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں کے سنت کے مطابق ہو اور اللہ کے یہاں مقبول ہو اور دونوں کے لیے جو ہے وہ نیکوں کا وسیلہ ضروری ہے سب سے پہلے رسول اللہ کا وسیلہ ضروری ہے اور رسول اللہ کا وسیلہ بھی جو ہے وہ ہم کو جو ہے ایسے نہیں ملا ہے رسول اللہ کی سنت ہم کو کس نے پہنچائی ہے صحابہ نے پہنچائی ہے صحابہ سے جو ہے ہم کو جو ہے تابعین نے پہنچائی ہے تابعین سے جو ہے ہم کو جو ہے ان کے بعد والوں نے پہنچائی ہے اور بعد والوں سے لے کر کے جو ہے غوث اعظم نے پہنچائی ہے اور غوث اعظم نے اپنے مریضوں کو پہنچائی ہے اور ان کے مریضوں نے جو ہے ہم کو پہنچائی ہے ہاں تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ سنت کے لیے اور نیک عمل کے لیے بھی جو ہے نیکوں کا وسیلہ ضروری ہے ہاں تو بات کہاں تک پہنچی بات وہاں تک پہنچی جو وہاں بھی صاحب کو منظور نہیں ہے اب ناک ایسے پکڑو یا ایسے پکڑو ہے ہاں۔, ہاں وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ جو ہے وہ نیک عمل جو ہے نیک عمل ہو سکتا ہے لیکن یہ نیک وسیلہ نہیں بن سکتے ہاں تو پر مطلب یہ ہے کہ مگر یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ نیک عمل جو ہے وہ ان نیکوں کے وسیلے کے بغیر جو ہے وہ نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا حضرت مولانا